جناب ابو قلابہ نے اپنی سنت سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم روایت کیا مگر اس میں یہ جملہ نہیں ہے آپ نے اسے بڑی سخت بات فرمائی سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار نو سو انسٹھ